تاکہ ہم تشریف لائیں حضرت کے ہم بہت ہی بہت ہی زیادہ و مشہور ہیں کہ حضرت دور دراز کا سمجھ کر کے ہمارے اجلاس میں تشریف لائیں اور ہمارے اسٹیج پر عزت بچے میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے حضرت یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں کہ ہزاروں برسیاں ہوں ہزاروں برسیاں ہوں لیکن رنگ سے ڈر نہیں لگتا ہزاروں برسیاں ہوں رنگ سے ڈر نہیں لگتا مجاہد جو کہ مخلوص ہو اسے لگ نہیں لگتا شرد پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا شرد پایا ہے ہم نے آلو ابراہیم ہونے کا ہمیں نمبر کی آپیسدوں سے ڈر نہیں لگتا حضرت حضرت والا درخواست ہے کہ والا اپنے ماوائل آج میں سے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 عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور عبت معاف خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بدعمالی کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں ایسی دینی مجالس کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے مکمل ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کی برکتوں اور ان کی نورانیت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے معذر ثانی نے کرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں اس پرفتن زمانے میں جبکہ زمانہ بدکاری کی دعوت دے رہا ہے باطل کی دعوت دے رہا ہے دنیا کی دعوت دے رہا ہے وقت کے فرعون اور دجال کی دعوت دے رہا ہے آئے سے زمانے کے اندر آج دین کی نسبت سے اپنے کاروبار کو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر دینی محافی میں جمع ہونا اللہ کی باتیں سننا نبی کی باتیں سننا یہ فال نیک ہے کہ آج کا مسلمان الحمدللہ جگ چکا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی اب کوئی ان کے آنکھوں کے سامنے مال اور دولت کی چمک اور دمک کو سامنے رکھ کر اسے جنت سے ہٹا نہیں سکتا جہاں جائیں آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر ایک امٹتا ہوا سیلاب ہے قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر علماء کے نام پر خانقاہوں کے نام پر ابھی حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد برکات عالیہ جو ہمارے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں ہندوستان میں تشریف لائے دیکھیے کتنا مجمع توقع سے زیادہ مجمع انشاءاللہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سنیما گھر یہ کلب اور یہ باطل کے اڈے اپنی آگ کے اندر جل کر پاکستر ہو جائیں گے اور مسجد کے مینارے چمکیں گے مدرسے چمکیں گے کام کا چمکیں گے علماء چمکیں گے اللہ کا نام بلند ہوگا آقا کا نام بلند ہوگا ایک دعوت پر وہ مستورات جن کو ٹی وی دے کر اور ڈس اینٹینا دے کر اور جن کو کلر کلر کے کپڑے دے کر رنڈیوں کو رکھ کر ابھار کر ان کو تباہ کرنا چاہا ان کو برباد کرنا چاہا ایک دعوت پر دور دراز سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے کے لیے حضرت بی بی فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سننے کے لیے آج کے اس زمانے کے اندر امٹ پڑی ہے باطل کے منہ پر ایک تماچا ہے اور میرے آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج ہمیں آنکھوں کے سامنے سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے دکھائی دے رہی ہے لائف کا اللہ ظہر الارض بیت تو مدر ولا ببر اللہ خلح اللہ کلیمت الاسلام بھی عزیز وزل ذلیل کہ اللہ کا کلمہ دنیا کے کچے گھر میں اور دنیا کے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا ماننے والا عزت کے ساتھ مانے گا نہیں ماننے والا ہم اسے بدر کی زبان سے منوائیں گے ہم اسے عہد کی زبان سے منوائیں گے ہم اسے خندق کی زبان سے منوائیں گے فیقون للہ دنیا کے چپے چپے کے اندر اللہ کا نام بلند ہوگا باطل اپنی موت آپ مرنے والا ہے دجال اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرنے والا ہے وقت کا فرعون سمندر میں باطل کے غرق ہونے والا ہے ہر چیز اپنی تباہی پر اور اپنی بربادی کے انتہا پر پہنچ چکی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ڈنمارک کا ایک بزدل اگر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی کارٹون بنا دے انٹرنیٹ کے اندر کوئی فلم بنا کر ڈال دے کیا چاند پر تھوکنے سے چاند گندا ہو سکتا ہے یا تھوکنے والے کے منہ پر گندگی لوٹ کر آ سکتی ہے وہ ڈنمارک کا کارٹون بنانے والا ملون کتا اور سور تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اپنی ذلت کی موت اپنے آپ مر گیا ابھی کچھ پندرہ دن پہلے امریکہ کے ایک بزدل پادری نے اپنے چرچ کے اندر کلام پاک کے اور کو اس نے جلایا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے ایک کلام پاک کے جلانے سے اللہ کا کلام دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ نیل اور فرات کی تاریخ کو جانتا ہے وہ دجلہ کی تاریخ کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام اور مسلمان دشمنوں نے کلام پاک کو ختم کرنے کے لیے لا تسما لاظ القرآن ولغوفی ہلال تغلیبون ان کا ناجائز باپ اور ان کا ناجائز دادا کلام پاک کے اندر مغالتا کرنا چاہتا تھا اور ایک دعویٰ اس نے چھوڑا کلام پاک کو ختم کرو کلام پاک کو مٹا کر رہو کلام پاک دار ارقم سے نکلا تو صفا کے چبوترے میں گیا صفا کے چبوترے سے نکلا مسجد نبوی کے ممبر میں گیا مسجد نبوی کے ممبر سے نکلا تو بغداد کی گلی کوچوں کے اندر آیا بغداد کی گلی کوچوں سے سیدنا امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں جہاں سورج کی کرنیں نہیں جاتی اللہ نے اپنے کلام کی نور کو اپنے کلام کی روشنی کو وہاں پہنچا دیا یہ کیا چاہتے ہیں مزدل کلام پاک کے اور آپ کو جلا کر یہ کیا چاہتے ہیں کہ آخا کا کارٹون بنا کر یہ کیا چاہتے ہیں آخا کے تعلق سے فلمیں بنا کر یہ کیا چاہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنا کر حدیث کے مقابلے میں جھوٹی حدیث بنا کر دیکھیے حضرات وقت بہت کم ہے نازک ہے حساس ہے اللہ کرے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے ایک مشہور بات ہے اور اردو کا محاورہ ہے کہ کسانی بلی کھمبا نوچتی ہے جب بلی جب کسی جانور سے لڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میری شکست یقینی ہے اور میری ہار یقینی ہے تو بلی اپنا غصہ کھمبے پر اتارتی ہے لوہے پر اتارتی ہے چٹان پر اتارتی ہے وہ سوچتی ہے کہ سامنے والا کتا پاورفل ہے سامنے والا جانور طاقتور ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا اپنا غصہ وہ کسی کھمبے پر کسیانی بلی کھمبا نوچے وہ کھمبے کو نوچ کر اپنا غصہ اتارتی ہے عراق کے اندر اس وقت کے فراؤن نے اپنے غصے کو اتارنا چاہا ان کے تابوت نکل گئے افغانستان کے اندر انہوں نے اپنے غصے کو اتارنا چاہا ان کے تابوت نکل گئے فلسطین کا بچہ بچہ بچہ ان کے ٹینک اور ان کے تابوت کو ایک بلیل سے ایک کنکر سے ایک پتھر سے کلیمہ طیبہ پڑھ کر خندق کی تاریخ کو زندہ کیا وبا روی تھا از روی تھا کن اللہ ربا کہ ہمیں جو ہے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہمیں ایک ایک فورٹی سیون کی ضرورت نہیں تم رکھو تم سمجھتے ہو کہ ایک ایک فورٹی سیون رکھنے والا ہتھیار رکھنے والا بولا بارود رکھنے والا یہ دہشت گرد ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم آقا کے غلام ہے ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کا اسکام جائے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے دریا میں راستہ بن جائے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے ہمارے لیے فرستہ فراہم کر دے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے آنکھ سے آنسو کا خطرہ نکلائے گا اور تمہارے لشکر نیست نابود ہو جائیں گے اور غرق ہو جائیں گے تم یہ نہ سمجھو کہ ہم دہشت گرد ہیں ہم دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں ہم امن کے پیمبر ہیں ہم سلامتی کے پیمبر پر ہے عورت جو زندہ درگور ہوتی تھی ہم نے اس عورت کو ماں بنا کر اس کے قدموں کے نیچے جنت کا مقام بتایا اس عورت کو بیٹی بتا کر ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ بتایا اس عورت کو بیوی بنا کر قانون کے لیے آدھے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ارے عورت تو عورت ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچہ پیدا نہ ہو بلکہ حمل گر جائے تو آپ نے فرمایا اگر وہ حمل بھی گر جائے آقا نے وہ مقام دیا وہ درجہ دیا کہ یہ گرا ہوا حمل اپنے ماں باپ کو لے کر جنت کے اندر جائے گا ہم نے دنیا کو امن سکھایا ہم نے دنیا کو سلامتی سکھائی ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اسلام کے معنی سلامتی کے ہمارے ایمان کا نام ہمارے دھرم کا نام ایمان ہے ایمان کے معنی امن کے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں گڈ مارننگ نہیں کہتے کہ صبح میں اچھا رہنا شام میں مر کر چلا جانا گڈ آفٹر نون نہیں نہیں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آجا میرے آقا کی رسالت کے دامن میں آ جا آجا میرے اللہ کی توحید کے دامن میں آ جا میں تجھے اللہ کی سلامتی دوں گا میں تجھے جنت کی نعمتوں کے اندر ہوتا لگاؤں گا میں تجھے جنت کی ہرو اور جنت کے غلبانوں سے ملاؤں گا آجا اس سڑی ہلی اس باطل اس ملون دنیا جسے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور مچھر کے پر کے برابر اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کو رکھ کر تو کیا کرتا ہے کیا فخر کرتا ہے تیرے باپ فرون کے پاس دنیا تھی پچپن ہزار شہروں کا وہ بالک تھا احادی انہار تجری ملتا تھی اس کے قدموں کے نیچے پانی کے نہریں بہا کرتی تھی اور قارون کے خزانے جانوروں پر ان کی چابیاں رکھ کر ان کو لے جایا جاتا تھا کیا نہیں تھا اور ان کے پاس خزانہ تھا پھر ان کے پاس مال و دولت تھی پچپن ہزار شہروں کا مالک تھا میرے اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تیرے باپ اور تیرے دادا نمرود کے ساتھ میرے اللہ نے کیا سلوک کیا اے امریکہ اے اسلام دشمن اے مسلمان دشمن اے قرآن کے دشمن میرے محبوب کے دشمن مکے کے دشمنوں مدینہ طیبہ کے دشمنوں کچھ نہیں ہوا اور قیامت تک کچھ ہونے والا نہیں میرا اللہ چاہے گا ایک لنگڑے مچھر سے تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا ہوا کے ایک جھوکے سے تمہارے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا پانی کے ایک سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا تمہاری بستیوں کو الٹ کر رکھ دے گا اسلام زندہ تھا اسلام زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا دنیا کا کوئی فروغ دنیا کا کوئی دجال دنیا کا کوئی قارون امریکہ ہزار مرتبہ تو اپنی اولاد کے ساتھ جنم لے لے مدارس کو ختم کرنے کی بات کر لے ملاؤں کو ختم کرنے کی بات کر لے پگڑیوں کو ختم کرنے کی بات کر لے مسجدوں کے میناروں کو ختم کرنے کی بات کر لے حجاب پر پردے پر پابندی کی بات کر لے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم فرعون کے انجام سے تو دو چار ہو جائے گا قارون کے انجام سے تو دو چار ہو جائے گا شداد کے انجام سے تو دو چار ہو جائے گا میرے اللہ نے قوم لو کی بستی کو جیسے پلٹا تیری بستی کو پلٹنے پر قادر ہے میرے اللہ نے قوم نوح کی بستی کو پانی میں جیسے غرق کیا میرا اللہ تجھے غرق کرنے پر قادر ہے میرا اللہ جیسے نمرود کو لنگڑے مچھر سے تباہ برباد کیا تجھے کینسر کا کیڑا دے کر ایڈس کا کیڑا دے کر تجھے تباہ اور برباد کرنے پر قادر ہے دنیا والو تمہاری امن تمہاری سلامتی اسی میں ہے میرے آقا کی امن کو مانگ لو میرے آقا کی سلامتی کو مان لو قرآن کے دامن میں آ جاؤ حدیث کے دامن میں آ جاؤ یہ چوہے بلیوں کا بزدلوں دلوں کا کھیل نہ کھیلو اس لیے یہ جانتے ہیں مسلمان زندہ قوم ہے اس کے پاس بدر کی تاریخ ہے اس کے پاس عہد کی تاریخ ہے اس کے پاس تبوک کی تاریخ ہے اس کے پاس حنین کی تاریخ ہے اس کا بچہ مار اور واپس بنتا ہے وقت کے ابو جہل کو قتل کر رکھ دیتا ہے اس کا نوجوان سلطان صلاح الدین ایو بھی بنتا ہے ستر ہزار فوج کو وہ غرق کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کا بوڑھا اگر امر ان جگو بنتا ہے اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر وہ باطل کے برسرے پیکار ہوتا ہے تو باطل کو مٹا کر وہ دم لیتا ہے اس لیے یہ کام جو کر رہے ہیں کبھی قرآن کو آگ لگانا اور کبھی کارٹون بنانا کبھی فلم بنانا کبھی پردے کی پابندی کی بات کرنا کبھی فرانس کے مسجدوں کے میناروں کی بات کرنا مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ میں آج آج میں نے سنا یہاں کے علماء یہاں کے علماء بڑے بڑے اکابرین کو یہاں مدعو کرتے ہیں وہ آپ کو ذکر کی فضیلت بتائیں گے وہ آپ کو علم کی فضیلت بتائیں گے وہ آپ کو قرآن کی فضیلت فضیلت بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے ماں کا درجہ کیا ہے اور باپ کا درجہ کیا ہے آخا کی سیرت مکی کیا ہے آخا کی مدنی سیرت کیا ہے اور آخا کے معراج کا واقعہ کیا ہے آخا کی اولاد کیا ہے مسلمانوں میں آج آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہو احساس سے کم ختم کرو اپنے مقام کو جانو اپنے وجود کو پہچانو اپنے تشخص کو پہچانو تم کسی جانور کی نسل نہیں ہو تم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہو کہ تمہیں نسل دیا جائے تمہارے مکانوں کو جلا کر مراد آباد کی تاریخ کو زندہ کیا جائے میرٹ اور ملیانہ کی تاریخ کو دہرایا جائے اور گجرات کی تاریخ کی بات کی جائے وہ دن چلے گئے مسلمان جگ چکا ہے مسلمان کل میں طیبہ کے جھنڈے آ چکا ہے مسلمان واطسیم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام چکا ہے اب اگر کوئی ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس قوم کا بچہ اس کی آنکھ کو نکال لے گا اگر کوئی ہماری مسجد کو تبار برباد کرنے کی کوشش کرے گا اگر کوئی اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا نسلیں ختم ہو جائے گی لیکن میرے اور آپ کے آخر کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کے علیف کو فرق آنے نہیں دیں گے آقا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ آقا آپ کا احسان اتنا ہے میں تو کیا میری نسلیں یہ زمین آسمان کے خزانے آپ کے لیے مٹ جائے یہ ہماری سعادت ہے یہ ہماری خوشخبری ہے مسلمانوں مسلمانوں اگر کوئی وقت کا فرعون للکارے کرے اگر کوئی وقت کا فرعون کارٹون بنائے اگر اگر کوئی وقت کا فرون لیبیا پر حملہ کرے افغانستان کے نہتے عورتوں پر بچوں پر حملہ کرے اگر کوئی فلسطین کی ننی منی کلیاں کھلنے سے پہلے ان کو نسل دیا جائے لبنان اور سوڈان کے اندر وہ باطل فرقے اور وہ باطل اسلام مسلمان دشمن گلب فرون اگر بمباری کرے حوصلوں کو پس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا وجود اسلام کے لیے ہے ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں ہم اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں ہمارا نعرہ ہے پل ان سلاطی و نسخی و مہیا یا وماتی اللہ و العالمین کہہ دو میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے ہوگا کوئی کتا جو دنیا کے لیے جیے اور دنیا کے لیے مرے ہوگا کوئی و دولت کا پجاری عورت کا پجاری بتوں کا پجاری وہ دنیا کے لیے مرے لیکن ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے پیدا کیا ہمیں جامع شہادت نوش کرنا لیلا کی ملاقات سے زیادہ عزیز ہے ہمیں جامع شہادت پینا دنیا اور وبا سیاح کے خزانوں سے زیادہ پسندیدہ ہے ہم پوروں سے ملنا چاہتے ہیں ہم عثمان غنی سے ملنا چاہتے ہیں ہم برال حفشی سے ملنا چاہتے ہیں ہم روزے متحرہ کے اندر آخا سے ملاقات کر کر دیدار کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا کہ ہم جامع شہادت نصیب کریں اور فوراً ہم آخا کے دربار میں چلے جائیں عثمان غنی کے دربار میں چلے جائیں بتاؤ مسلمانوں مسلمانوں بتاؤ ہم نے ایک ہندوستان ہی کی بات کرو ہم نے کیا بگاڑا کس کا کیا بگاڑا کسی مندر کی اینٹ اٹھائی اور کسی بت کو گالی دی ہم نے ہم نے فرقہ وارانہ فساد کیا ہم اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں اس ملک کے اندر دوسروں کا اتنا پسینہ نہیں لگا جتنا کہ ہمارا خون لگا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جواہر لال نہرو کو مہاتما گاندھی کو اگر کسی نے آزادی کا سبق دیا ہے وہ کون سی ہستی تھی ان کو کہاں سے ملا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اگر جہاد آزادی کا فتوا نہ دیتے اگر شاہ ولی اللہ خاندان کے اندر نبی کی وراثت نہ آتی اور نبی کی وراثت اس ہندوستان کے اندر تقسیم نہ ہوتی اور دیوبند کی سرزمین کے اندر انار کے درد کے نیچے دو ننے منے مجاہد محمود تیار نہ ہوتے اگر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی آزادی کا درد نہ دیتا اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک کو نہ چلاتے مالٹا کی جیل سے پوچھو مالٹا کی جیل سے پوچھو شیخ الہند کی قربانیاں کیا ہیں شیخ الاسلام کی قربانیاں کیا ہیں پوچھو شاملی کے میدان سے ہمارے مسلمان کے لہو کی قیمت کیا ہے ماں اور بہنوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے ہمارے آباد داد کو انہیں خنزیر کے کھالوں کے اندر خنزیر کے چمڑے کے اندر ڈال کر آنکھ کے اندر بھولا جاتا تھا ماں تڑپ کر رہ جاتی تھی اولاد بلک کر رہ جاتی تھی بیوی مچل کر رہ جاتی تھی ہم نے آباد داد کی قربانی دی دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش نہ لگی ہوئی ہو آج ساؤتھ افریقہ کے اندر یہ مہاتما گاندھی لائری پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وکالت کر رہے تھے کون سی ہستی جو انہیں ٹکٹ کا پیسہ دے کر ہندوستان بلا کر یہاں آزادی کا بگل بجایا یہ دیوبند کے علماء تھے یہ ہمارے اکابرین تھے یہ ہمارے بزرگان دین تھے یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید تھا یہ ہمارے جو ہے شاہ عبد العزیز تھے یہ شیخ تھے یہ امداد اللہ مہاجر مکی تھے یہ مولانا رشید احمد گنگو ہی تھے تھانہ بھون کی سرزمین اگر آج بول سکتی ہے تو بولے گی ایک ایک درخت اگر گواہی دے سکتا ہو تو دے گا ایک ایک درخت پر محلوں تک ہمارے بزرگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی اس ہندوستان کے اندر کوئی ہمیں مار نہیں سکتا کسی کو ادھیکار نہیں ہے ہم نے امن دیا ہے ہم نے سلامتی دی ہے یہاں کے لوگ پتوں کے اندر کھایا کرتے تھے حیوانوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے ہم نے انہیں کپڑا دیا یونان سے لا کر ہم نے انہیں برتن دیا ہم نے انہیں بہترین باغات ہم نے دیے یہاں کی عورت ستی کے طور پر اپنی پتی کے ساتھ جل جایا کرتی تھی برہمن اور شوگر ذاتوں کے اندر اونچ نیچ تھی وہ کوئی کسی سائے کو برداشت نہیں کرتا تھا ہم نے بتایا کل کم سوا وہ کل کم بنی آدم وہ آدم و منترا تمام کے تمام برابر ہیں اور تمام انسان برابر ہیں اونچ نہیں نیچ نہیں لا فضل علی عربی الا اجبی ولا علی اجبی الا عربی ولا اسود اعلی ابیس ولا ابیز الا اسود گورے کو کالے پر نہیں گالے کو گورے پر نہیں ہم نے انسانیت سکھائی ہم نے اخلاق سکھائے عورت جو سدی بن کر وتی کی چتا پر جلتی تھی ہم نے اسے جلنے سے بچایا ہم نے وراثت کا قانون دیا ہم نے عورت کو اس کے حقوق بتائے ہم نے بچوں کو اس کے حقوق بتائے آج کوئی کبھی ناپاک نسخے سور کے نسخے سے پیدا ہو کر آج یہ کہتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے جو اسلام ایک چڑیا کے سامنے ایک مرغی کے سامنے اگر چھری کو تیز کیا جائے منع کرتا ہے کہ اگر تمہیں ذمہ کرنا ہے چھری کو مرغی کے سامنے تیز نہ کرو اس لیے کہ اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جس مذہب کے اندر مرغی کے دل کی رعایت کی گئی اور روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی ایک چڑیا کے گھونسلے سے بچے کو لے کر آ گئے آہا نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے گود سے بچے کو چھین لیا جائے جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف اس چڑیا کی کی اما کو ہوتی ہے جس مذہب کے اندر چڑیا کے اما کے دل کو راحت پہنچائی گئی آرام پہنچایا گیا وہ مذہب کیا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں دہشت گرد کون جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے دل بدلی کرتا ہے پارٹی بدلی کرتا ہے دہشت گرد کون یہ خاکی درندے جو ظلم کر کر رشوت لے کر یہ مظلوم کو ظالم بتاتے ہیں اور ظالم کو مظلوم بتاتے ہیں دہشت گرد وہ ہے عدالتیں وہ جج وہ منصف وہ لائر جو آج قانون کا کھلواڑا کر رہے ہیں قانون کا ٹٹا کر رہے ہیں آؤ جموں کشمیر کی جیل سے لے کر دلی کی تہاڑ جیل اور کشمیر و کنیا کماری کی جیل تک سروے کر کر دیکھو کہ کتنے مظلوم ان جو ہے قید بند کی زندگی کے اندر سلاخوں کے پیچھے سسکیاں لے رہے ہیں آہیں لے رہے ہیں مسلمانوں لٹے ہم پٹے ہم مکہ مسجد ہماری تھی اس مسجد کے اندر بمباری کی گئی آج میری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہماری تھی وہاں پر بمباری کی گئی دلی کی مسجد ہماری تھی وہاں پر بمباری کی گئی مالی مسجد مالی گاؤں کی مسجد ہماری تھی شب برات کے اندر وہاں بمباری کی گئی مسجد کے اندر بمباری ہو ہم تو مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل بھی نہیں ہوتے ہم تو مسجد کے اندر چپل بھی لے کر نہیں جاتے ہم تو مسجد کے اندر کتا اور سور اور جانور کو بھی آنے نہیں دیتے بمباری کرنا ایک کتے اور سور سے بدتر کسی انسان کا کام مسجدیں ہماری گئی ادارے ہمارے گئے ظلم تم نے کیا تشدد تم نے کیا دہشت گردی کا ننگا ناچ تم نے ناچا ہماری ماؤں اور بہنوں کی آبرو کو تم نے لوٹا گجرات کی سرزمین کے اندر مساجد کو آگ تم نے لگائی اور مدارس کو ویران تم نے کیا اور پھر ایک ایک نوجوان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ٹاڈا کے اندر کوٹا کے اندر تم نے گرفتار کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا بتاؤ اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک ہمارے حکمران حکومت کرتے رہے سلطنت کرتے رہے یقیناً وہ عیش فرش ہوں گے یقیناً وہ فاختے اور کبوتروں کے اندر ان کی زندگیاں بیتی ہوں گی یقیناً یہ بات ہوگی کہ انہوں نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی لیکن دنیا والوں یہ کان کھول کر سن لو عیش و عشرت کی زندگی ضرور گزاری لیکن زندگی میں کبھی کسی کے حق کو نہیں چھینا کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ جن کا مذہبی مسلمان ہونا اور جن کو کافر اپنے آنکھوں کا کانٹا سمجھتے ہیں اور متاثر کٹر دہشت گرد وہ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے زمانے کا کا واقعہ یہ ہے کہ ایک وزیر ایک برہمن کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور زبردستی اور جبرن اس سے اس نے نکاح کر لیا اور جبرن اسے مسلمان بنا دیا اور اس کے بعد اس نے سب کو رکھا دیا اپنے ولیمے کا عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسے فقیرانہ بھیس کے اندر فقیروں کی سب کے اندر اس ولیمے کی دعوت کے اندر چلے گئے سب کو اس نے دعوت کا وہ جو ہے نوتا اور دعوت کا تحفہ دیتا گیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پاس جب آیا وہ وزیر جو برہمن کی لڑکی سے زبردستی بیاہ کیا تھا لو میرج کیا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے لیا نہیں اور جب اس وزیر نے کہا کہ تم تو بڑے تکبر والے اور فقیر متاثر اور غرور والے تم بھیک منگے نظر آتے ہو اتنا کہنا تھا حلیہ سے اپنا اصلی ہوا ظاہر کیا اور بغل میں سے تلوار نکالی اور کہا کہ میری ریا کے اندر کوئی نا انصافی کرتا ہے حق تلفی کرتا ہے غیروں کا حق مارتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے یہ کہہ کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اس کے سر کو قلم کر دیا یہ انصاف کا نمونہ ہم نے پیش کیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو پکے وقت کے اپنے زمانے کے کتب تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا ان کے چہرے سے جو داڑھی کو نکالا ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے کتب تھے اور اللہ کا ولی داڑی مڈا نہیں ہوتا مسلمان آپ کتنے یہ کہتے ہیں ہم خواجہ کا دامن تھامنے والے کتنے کہتے ہیں ہم آخا کے ماننے والے اس مجمے کے اندر اور جہاں تک میری بات جا رہی ہے کتنے مسلمان داڑی مڈے ہیں کتنے مسلمان آج بج کے چہرے کو اپنا ہوئے ہیں کتنے مسلمان ٹونی بلیر کے چہرے کو اپنائے ہوئے ہیں کتنے مسلمان فلموں میں کام کرنے والے زانی حرامی سور کھانے والے کتا کھانے والے بدکاروں کے چہروں کو اپنائے ہوئے ہیں کیا آج کوئی عمدہ بن ابھی مویت پیدا ہو گیا جو اپنے چہرے سے سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر میرے محبوب کے چہرے پر ٹوٹے گا مسلمان تجھے کیا ملتا ہے امریکہ کی دشمنی کم ہے اسرائیل کی دشمنی کم ہے کہ وہ نہتے فلسطینوں پر حملہ کر رہے ہیں افغانیوں پر حملہ کر رہے ہیں عراقیوں پر حملہ کر رہے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو ایک کم تھا بڑھا کر آج میرے آقا کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے ڈنمارک کا کارٹون بنانے والا حرامی کتا کم تھا جب داڑھی منڈا کر تو آج ایک کارٹون بنا کر میرے محبوب کے چہرے پر پھوٹنے والا بن گیا لکھ کر رکھ لے مسلمان لکھ کر رکھ لے زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مالک ہو جا تو تاج محل اور لال قلعے کا مالک ہو جا تو وائٹ ہاؤس کا مالک ہو جا تیرے چہرے پر سنت نہیں ہوگی میرے اللہ کی لالت میرے اللہ کی فکار اور تیری گلی میں پھرنے والا کتا اور تیری گلی میں پھرنے والا سور اگر اس کی بات سمجھ میں آ جائے تجھے کوئی کمپیوٹر کا ایسا سافٹ ویئر مل جائے جو اس کی لینگویج کو سمجھ سکے وہ کتا یہ کہہ رہا ہوگا وہ سور یہ کہہ رہا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کتا تو بنا دیا اور سور تو بنا دیا لیکن داڑھی مڑا مسلمان مجھے نہیں بنایا مسلمان تو نہیں جانتا کہ تیرے داڑھی مڈانے سے کتنا اللہ کا آزاد آتا ہے قبر میں آقا تیری قبر میں نہیں آئیں گے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا اور تجھے شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا اور ماں کے پاس باپ کے پاس پیر و مرشد کے پاس دھکے کھا کر میرے محبوب کے دربار میں آئے گا اور کہے گا آقا حوض کے گھوم دے دو شفاعت کا پروانہ دے دو اللہ نے کلام پاک میں سروایا بخان رسول یا ربی ان قومی تخذ حاضر قرآن مزدورہ آپ یہ میرے پاس شفاق کی بھی مانگنے کے لیے آئی ہے یہ قوم آج میرے پاس حوض کوشت کا پانی لینے کے لیے آئی اللہ ان کے چہروں کو تو دیکھ ان کے چہرے یہودی کتوں کے چہروں کی طرح میرے دشمنوں کے چہروں کی طرح ہیں مسلمانوں کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا تم یہ سمجھو کہ ہم داڑھی مڈا کر کافر کو خوش کر لیں گے امریکہ کو خوش کر لیں گے نوکری پالیں گے لڑکی پالیں گے لیلا کو پالیں گے نہیں نہیں رب اگر چھوٹ جائے گا داڑھی نہیں اپنے چہرے کی کھال بھی اتار کر تم ان کے جوتے بنا لو جب تک ربنا چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين میرے اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر کبھی ایک نہیں ہو سکتے یا ایھا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ایمان والو یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ لباس یہ کلچر یہ تہذیب یہ گھروں کی ٹی وی اور یہ موبائل کے اندر گندے گندے گانے اور یہ غیروں کے طور طریقے اپنانا مسلمانوں اللہ کی قسم تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا ہماری مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں کان کھول کر سن لے میری ماں تیری نجات امی جان عائشہ صدیقہ کے راستے میں ہے تیری نجات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ہے امی جان میرے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں میری بات مان لے میری بات مان لے تجھے کوئی ہوئی عزت مل جائے گی تیری اولاد تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے گی تیرا خاوند تجھے دل و جان سے چاہے گا تیرے ماں باپ تجھے اپنے دل کا تارا اور کلیجے کی ٹھنڈک بنا کر تجھے محسوس کریں گے آج قابل کی نگاہ سے تو گر گئی آج اولاد کی نگاہ سے تو گر گئی آج تو بھائیوں کی نگاہ سے گر گئی آج تو اپنے رشتے داروں کی نگاہ سے گر گئی اس لیے کہ فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے طور طریقے تجھے پسند آئے امی جان عائشہ کا پردہ تجھے پسند نہیں آیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر تجھے پسند نہیں آئی امی جان لوٹ کر جا مکے کی زندگی کی طرف امی جان لوٹ کر آجا مدینے طیبہ کی زندگی کی طرف دیکھ تیری عزت تیری سربلندی نمازوں میں ہے شرم میں ہے حیا میں ہے قانون کی دعت میں ہے اولاد کی نیک تربیت میں ہے گھر کی خدمت میں ہے ان یہ فلم والے تیری صورت کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں گے اور تیری سیرت اور تیرے کردار کو بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے دیکھ یہ جو کاسمیٹک استعمال کرتی ہے کہ یہ لگانے سے چاند جیسا چہرہ ہو جائے گا پھول جیسا نکھار آ جائے گا میں اس شہر کے اندر سانگلی کی سرزمین کے اندر میں مہمان بن کر آیا ہوں میرا اپنا خونی کوئی رشتہ دار نہیں ہے ایک کوئی فرق ایک کوئی لڑکی ایک کوئی عورت یہ بتائے کہ فلم میں آنے والے ایڈ کو دیکھ کر اشتہار کو دیکھ کر میں نے فیئر اینڈ لولی کو استعمال کیا فلاں شیمپو کو استعمال کیا فلاں صابن کو استعمال کیا فلاں کاسمیٹک کو استعمال کیا اور اپنا بیوٹی پارلر کے اندر جا کر میں نے ہیئر ڈریسنگ کروائی اور میں خوبصورت بن گئی میں لیلا بن گئی میں حسین دیوی بن گئی میرے اللہ کی قسم میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس گلی کا کتا بن کر میں ساری زندگی گلی کا پہرا دوں گا میرے اللہ کی قسم امی جان یہ تیرے شوہر کے جیب پر ڈاکہ ہے یہ تیرے صورتوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے ایک مرتبہ ایک عورت جب نیل پالش لالی لپسٹک کاسمیٹک کی عادی ہوتی ہے اور بھویں تراشنے کی عادی ہوتی ہے زندگی بھر تک ملک الموت کے آنے تک اور موتا کے گھر کو جانے سے پہلے بھی بیوٹی پارلر کا سہارا لینا پڑتا ہے امی جان اٹھ جا رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے قوم سوئی ہو زنا کر کر بدکاری کر کر ٹی وی دیکھ کر فلم دیکھ کر تو اٹھتے کے بعد غسل کرنا اور وضو کرنا مسلح بچھانا اور بچھا کر جہنم کی یاد میں آخرت کی یاد میں تیرے آنکھ سے آنسو کے قطرے جو نکلیں گے اور تیرے چہرے پر جو نور آئے گا میرے اللہ کی قسم جنت جنت کی ہوے بھی اس سے شرما گی یہ آنکھ سے آنسو کا ہو سے خدا سے نکلنے والا قطرہ تجھے سے زیادہ حسین بنا دے گا تجھے حور سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا اور تیرے جسم کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو جائے گی کہ گلی میں گزرنے والے فرشتے تیرے اوپر سلام بھیجا کریں گے اور تیرے اوپر دعائیں دیا کریں گے حضرت جبئی ارے ہی وسلام سلام کے ساتھ آخا میراج کے اندر تشریف لے جا رہے تھے ایک مقام آیا فرمایا اے جبرائیل کیا جنت آ گئی فرمایا کہ نہیں جنت نہیں آئی کہا جنت سے بہترین خوشبو محسوس ہو رہی ہے فرمایا کہ آقا یہ جنت کی خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ فرعون کی بیوی ہے جس کو فرعون نے قتل کر دیا تھا بچھو جسم میں ڈال دیا تھا اور کیلے اس نے اس کے ہاتھ پر مار دیے تھے اور مرچ کا پاؤڈر اس نے ڈال دیا تھا اور رب کائنات نے اس کی دعا کو اپنے ازلی کلام کے اندر رب ملی اند کا بے تنفی جنا من ونی جنی من القوم ظالمین اللہ نے وہ فرعون کی بیوی جو اسلام کے لیے شہید ہوئی اس کی مزار ہے اس کی مزار سے وہ خوشبو مہک رہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کیا جنت آ گئی جب رہی امی جان تیری زندگی میں نماز آ جائے تیری زندگی کے اندر تخوا آ جائے تیری زندگی کے اندر تہارت آ جائے تیری زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے تجھے کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں تجھے کوئی اسپرے کی ضرورت نہیں تیری شرم اور تیری حیا کی محنت فرشتے بھی محسوس کریں گے تیرے تقوی اور تیری تہارت کا اثر نسلوں تک جایا کرے گا امی جان آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں کسی عامل کی چوکٹ پر آج تجھے دیکھ رہا ہوں کسی جادوگر کی چوکٹ پر آج تجھے دیکھ رہا ہوں تعویذ اور پلیتوں کے پیچھے تو لگی ہوئی ہے میرے ساس کی زبان بند کر دو میرے شوہر کو میرے قابو میں کر دو میرے گھر میں خیر و برکت نہیں امی جان اللہ نے تیری وہ تاریخ بنائی تیرا وہ کردار بنایا اور تیری وہ ہسٹری بنائی کہ دنیا اپنی انگلیوں کو دانتوں کے بیچ میں دبا کر رہ جاتی ہے جب تو امام بخاری کی ماں بنی اور امام بخاری اندر پیدا ہوئے کیا امی جان تو وہ نہیں تھی کیا تو جھنڈے کے پاس جانے والی تھی کیا تو لیمو لینے والی تھی ناریل لینے والی تھی تعویذ لینے والی تھی عامر کے پاس جادوگر کے چوکٹ کے پاس اور کسی پیر اور مرشد اور بازار کے مجاور کے پاس جانے والی بنی امی جان تو اللہ کے در پاس در پر جھکنے والی تھی تو وقت کی رات بسری تھی جب امام بخاری کی والدہ مسلح اٹھا کر انہوں نے دو رقم سلاط الحاجت پڑی اور دعا کی اے رب کا علاج کیا قصور کیا کیا جرم کیا مولا میں نے جرم کیا ہے میری اولاد پر اس کے اثرات کو ظاہر نہ فرمانا اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں اللہ ظلم تو ربنا انفسنا فرماتے ہیں تاریخ اتنے والا کہ ابھی امام بخاری کی والدہ کی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ امام بخاری کی آنکھ کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھ کے اندر روشنی دے دی امی جان تیری دعاؤں سے تو نے اندھوں کو بینائی دے دی امی جان تو نے تیری دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیا امی جان تیری دعاؤں سے تو نے جاہلوں کے اندر علم دے دیا امی جان تو نے تیری دعاؤں سے بھٹکے ہوئے کو راہ راست دکھا دی یہ محدث پیدا نہ ہوتا جب تک تو ان کے ساتھ اچھی تربیت نہ کی ہوتی دنیا میں محدث تیرے سب سے ہیں دنیا میں مفسر تیرے ستیہ سے ہیں دنیا میں فقہا تیرے ستیہ سے ہیں دنیا میں مفتیان کرام تیرے ستیہ میں ہیں بھی قاسم قاصم بھی نہ بنتا اگر اس کی ماں و تربیت نہ کی ہوتی اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی مجھے ملت نہ بنتا اگر اس کی ماں تربیت نہ کی ہوتی قاری طیب حکیم الاسلام نہ بنا ہوتا اگر اس کی ماں نے وہ تربیت نہ کی ہوتی امداد اللہ مہاجر مکہ شیخ الصوفیہ اور جو ہے سوفیا طبقے کا وہ سردار نہ بنتا اگر اس کی ماں نے اس کی وہ تربیت نہ کی ہوتی امی جان تجھے کیا ہو گیا کہ کبھی تم مجاہدوں کو جنم دیا کرتی تھی کبھی تو حافظوں کو جنم دیا کرتی تھی کبھی تو علماء کو جنم دیا کرتی تھی کبھی تو مفسروں کو جنم دیا کرتی تھی امی جان یہ داڑھی بڈے کون ہے امی جان یہ کرکٹ کے پیچھے اس کھلونے کے پیچھے اس ورلڈ کپ کے پیچھے پڑ کر نمازوں کو چھوڑنے والے آخرت سے قاتل ہونے والے اور نبی کی تعلیمات کو فراموش کرنے والے اور جذبے جہاد کو سخت کرنے والے یہ قید ہے امی جان وقت کے فرون کی پوجا کرنے والے یہ کون ہے دجال کو خدا مان کر اس کی پوجا کرنے والے یہ کون ہے امریکہ کو خدا مان کر اس کی پرستش کرنے والے یہ کون ہے سیکولرزم اور جمہوریت کو نجات دہندہ مان کر اس کے پیچھے چلنے والے امی جان تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا جب سے تو فلموں کے پیچھے پڑی جب سے تو فیشن کے پیچھے پڑی جب سے تو مال کے پیچھے پڑی جب سے تو دولت کے پیچھے پڑی اور جب سے تو روپی روپیوں اور پیسوں کے پیچھے پڑی اور جب سے تم مکان کے ڈیکوریشن کے پیچھے پڑی تیری اولاد تباہ ہو گئی تیری نسلیں تباہ ہو گئی تیرے ایک سدھرنے سے اللہ نے قوم سے عذاب کو اٹھا لیا تھا تیرے ایک بگڑنے سے اللہ نے قوم کو نیست نابود کر دیا تھا ابو جہل کتنا اسلام مسلمانوں کا دشمن ان کا بیٹا اکرما جو ابو جہل کی گود میں پرورش پایا ابو جہل کے گھرانے میں اس نے پرورش پائی امی جان آج دنیا کے چپے چپے میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجم میں اگر ان اکرمتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے وہ تیرا سب کا تھا کہ بیوی بن کر میرے محبوب کے قدموں میں سو گئی اور دوپٹے کو ڈال دیا اور فرمایا میرے آقا کیا آپ میرے شوہر کو امان نہیں دیں گے کہا میں ضرور امان دوں گا تو دوڑتی گئی حضرت اکرما کا ایک قدم ساحل پر تھا اور ایک قدم کشتی پر تھا وہ بھاگ کر چلے جاتے وہ کفر کے دامن میں چلے جاتے وہ جہنم کا لہو پینے والے ہوتے امی جان تو اکرما کی بیوی بن کر وہ اکرما جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ اکرما جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلنے والا تھا آج وہ اکرما رضی اللہ تعالیٰ سے یاد کیا جاتا ہے آج وہ اکرما آج بخاری کا راوی سمجھا جاتا ہے امی جان تیرا سستا ہے حضرت امام تحاوی کی تحوی شریف آج کون سا مدرسہ ہے جہاں دور حدیث ہو اور تحاوی شریف کو نہ پڑھایا جاتا ہو ابھی جان دنیا جانتی ہے کہ اس تحاوی شریف کو تو نے قدم بند کیا ہے تیرے باپ جب روایت کیا کرتے تھے تو لکھ لکھ کر اس کو حدیث کا ذخیرہ بنا کر تو نے امت کے سامنے دے دیا حدیث کے لائن سے تیری خدمات ہیں قرآن کی لائن سے تیری خدمات ہیں جہاد کی لائن سے تیری خدمات ہیں تو معاذ کو جنم دیا تو نے معاوص کو جنم دیا تو نے مجاہدوں کو جنم دیا تو نے غازیوں کو جنم دیا تو نے اسلام کے طلبگاروں کو جنم دیا تو نے مدرسوں کے محتمیوں کو جنم دیا اگر تو جنم نہ دی ہوتی آج یہ خانقاہ نظر نہیں آتی آج یہ مدرسہ نظر نہیں آتا آج یہ دو داڑی نظر نہیں آتی آج یہ ابابا نظر نہیں آتا امی جان ہم تیرے سامنے بھی باندھتے ہیں کہ آج وقت کا فیروز ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے آج وقت کا دجال وقت کا قانون ہمیں نیست نابود کرنا چاہتا ہے کبھی لیبیا پر حملہ کر کر کبھی افغانستان پر حملہ کر کر کبھی گجرات کی باتیں کر کر کبھی وہ مراد آباد ملیالہ کی اور جمشید پور کی باتیں کر کر ہمیں ڈرا رہا ہے ہمیں دھمکا رہا ہے امی جان ایک سلطان سر الدین کو تو پیدا کر دے امی جان ایک محمود غزنوی کو تو پیدا کر دے امی جان ایک محمد بن قاسم کو تو پیدا کر دے آج زمانے کے پاس دولت ہے آج زمانے کے پاس روپیہ ہے آج زمانے کے پاس پیسہ ہے آج زمانے کے پاس عمارتیں ہیں آج زمانے کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ضرورت ہے ایک محمد بن قاسم کی ضرورت ہے ایک محمود غزنوی کی امی جان جب تو نے شیخ الہند کو ہمیں دیا تھا اور خاصی نادوی کو ہمیں دیا تھا امداد اللہ مہاجر مکی کو دیا تھا حسین احمد مدنی کو ہمیں دیا تھا وہ انگریز جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا اور سورج کی کرنیں ہماری حکومت سے ختم نہیں ہوتی یہی شیخ الاسلام یہی شیخ الہند ہند اور یہی امداد اللہ مہاجر مکی یہی شاہ عبد العزیز جب آئے ان انگریزوں کو بھگایا بھگایا اور اس جگہ لے کر گئے کہ آج چھ چھ مہینے ان کے علاقوں میں سورج کی کرنیں نہیں آتی امی جان یہ تیری دعا تھی یہ تیری راتوں کا تڑپنا تھا لوٹ کر آ جا لوٹ کر آ جا یہ کاسمیٹک یہ دنیا یہ مال یہ فیشن اللہ کی قسم تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا تجھے برباد کر کے رکھ دے گا آخرت کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے قرآن کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے امی جان تیرے تقوی کا اثر تیری نسلوں پر تیری اولاد پر تیری خاوین پر تیرے سماج پر تیری سوسائٹی پر تیرے معاشرے پر پڑا کرتا ہے کیا تو نہیں جان جانتی ہے خاجاد میری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مریض اپنے بچے کے مکتب کرانے کے لیے بسم اللہ خانی کرانے کے لیے خاجہ میری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ حضرت میرے بچے کا مکتب کرائیے بسم اللہ خانی کرائیے حضرت مصروف تھے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے ان کے پاس بھیج دیا وضو کروایا گیا مسلح بچھایا گیا اور حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربی خلق خلق الانسان من الم کچھ آیتیں پڑھائی بچہ پڑھ کر خاموش ہو گیا اور اس کے بعد کہنے لگا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سے حضرت اگر اجازت ہو آگے بھی کچھ پڑھنا چاہوں گا حضرت نے کہا پڑھیے سورہ الگ کو ختم کر دیا سورہ قدر کو ختم کر دیا پارے ام کو قدر ختم کر دیا سورہ بقرہ کو شروع کیا سورہ بقرہ کو ختم کر دیا عال عمران کو شروع کیا عال عمران کو ختم کر دیا سورہ نساء کو شروع کیا اور سورہ نساء کو ختم کر دیا کلام پاک کے پندرہ پارے ایک بیٹھک کے اندر اس نے ختم کر دیے امی جان آج تجھے غسل کے مسائل کا پتا نہیں تجھے یہ پتا نہیں کہ نیل پالش کے لگانے کے بعد وہ جو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے تجھے یہ پتا نہیں ہوٹ کے اندر جو لپسٹک لگائی جاتی ہے اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے اور جب تو گرم کھانا کھاتی ہے تو وہ سور کی چربی پگھل کر اس کھانے کے اندر اس بریانی کے اندر اس خشکے کے اندر اس چاول روٹی کے اندر دال کے اندر شامل ہو کر امی جان تیرے پیٹ کے اندر وہ سور کی چربی جاتی ہے یہ سور کا بچہ انگریز یہ چاہتا ہے کہ وقت کی رابیا بصریہ کے پیٹ کے اندر سور کی چربی چلی جائے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہو وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہ ہو وہ تلاوت کرے تو اس کی تلاوت قبول نہ ہو امی جان ان چیزوں کو چھوڑ دے ان چیزوں کو چھوڑ دے جب تو نیک تھی جب تو پرہزگار تھی اولاد پر اس کے کیا اثرات تھے پندرہ پارے ختم ہو گئے حمید الدین نابوری رحمت اللہ علیہ نے والدین کو بلایا اور بلا کر ڈانٹا تم مزاق کرتے ہو بچہ جب ٹین پاس ہے اور ایس ایل سی پڑا ہوا ہے ایل کے جی یو کے جی اور بیبی سٹنگ کے لیے تم ٹھٹا کرنے کے لیے لائے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے والدین رونے لگے گڑ گڑانے لگے کہا اللہ کی قسم ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے فرمایا کہ جاؤ کمرہ بند کیا اور بچے سے کہا اللہ کے لیے بتاؤ تمہیں کلام پاک کے پندرہ پارے کیسے یاد ہو گئے کیا کسی مدرسے میں پڑھا اس نے کہا نہ مدرسے میں پڑھا نہ کوئی مدرسے والا آ کر مجھے پڑھایا نہ ٹیوشن دیا کچھ بھی نہیں جب اللہ نے میری ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور روح ڈالی میری اماں کلام پاک کے پندرہ پاروں کو دوہرا دوہرا کر دی حمید الدین ناگوری میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر میری ماں کلام پاک کے تیس پارے پڑتی تو کلام پاک کے تیس پاروں کا میں حافظ ہو جاتا پندرہ پارے پڑی پندرہ پارے مجھے یاد آ گئے امی جان تیری تلاوت کا اثر تیری نسلوں پر آج اگر تو بیوی دیکھتی ہے آج تو رنڈی کا ناچ دیکھتی ہے آج تو سوروں اور کتوں کا ناچ دیکھتی ہے میرے آقا نے فرمایا میں کیا کروں میرے دل کے اندر ابال زیادہ ہے میرے دل کے اندر آتش ہے اور میرا وقت کم ہے میری طاقت میری وسط مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے خدا کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے بہت بگڑ چکا ہے بہت دور نکل چکے ہیں اللہ کے لیے واپس آ جا میری امی اللہ کے لیے واپس آ جا میرے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہوں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ کچھ نہیں کریں گے سیاسی کتے یہ کچھ نہیں کریں گے فلم والے یہ کچھ نہیں کریں گے امیر آج دیکھ میرے آقا تیرے لیے رو رہے ہیں آج دیکھ میرے آقا تیرے لیے تڑپ رہے تھے آپ بکے میں تھے تائف کے اندر انہوں نے پتھر کھائے شیب ابھی تعلیم کے اندر انہوں نے تکلیفیں پائی ہجرت کے موقع پر حضرت زینب کو حالت حمل کے اندر تیر لگا کر شہید کر دیا گیا میرے آقا کو کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں پر ڈالا گیا لیکن گھر کے اندر نبے نبے دن کا تین تین مہینے کا پاکا چلا کرتا تھا سوکھی روٹی آپ کھایا کرتے تھے قیبر کے موقع پر تاریخ کے اندر لکھا ہو کسی عالم سے سنا ہو نہ سنا ہو میں ہوں میں ہوں میرے آقا کا امت کے لیے مرنا بکنا میرے آقا کا امت کے لیے سڑکنا میرے آقا کا امت کے لیے قربانی دینا آج تو ان عیش کر رہا ہے ان حرامی بنگلوں کے اندر ان سونی بنگلوں کے اندر ان رشوت کو بنگلوں کے اندر ان حرام کی کمائیوں کے اندر کیا تجھے مر کر نہیں جانا ہے کیا تجھے جنازے میں سوار نہیں ہونا ہے کیا تجھے قبر کے اندر نہیں جانا ہے قبر کے اندر جائے گا یہ بنگلہ لے کر جائے گا یہ کوٹھی لے کر جائے گا اپنی بیوی اپنی لیلا کے ساتھ جائے گا اپنی دولت کے ساتھ جائے گا کون اپنی شاہیت کے ساتھ گیا کون اپنے مال کے ساتھ گیا کون اپنی دولت کے ساتھ گیا جب تیرے ہفتے منہا خلق نہ کہہ کر مٹی کی طرف سے پیر کی طرف سے مٹی ڈالیں گے وہ ڈالتے ڈالتے گٹے تک آئیں گے ڈالتے ڈالتے وہ کمر تک آئیں گے وہ ڈالتے ڈالتے سینے تک آئیں گے وہ ڈالتے ڈالتے پھر کفن کی گھاٹی کھول کر منہ پر ڈال دیں گے مٹی تب پتا لگے گا یہ قرآن کیا کہتا تھا میرے آقا کیا کہتے تھے یہ ملا کیا کہتے تھے آج میں کہہ رہا ہوں سن لے کان کھول کر سن لے یہ مال تیرا کام کام آنے والا نہیں یہ دولت تیری کام آنے والی نہیں یہ عورت تیری کام آنے والی نہیں یہ اولاد تیری کام آنے والی نہیں لوٹ جا لوٹ جا اے دکان کے پجاری اے مال کے پجاری اے سیاست کے پجاری اے دولت کے پجاری اے زر کے پجاری اے زمین کے پجاری کچھ نہیں ملنے کا کچھ نہیں ملنے کا جو تجھے دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے تو بھاگ رہا ہے اس در سے جو تیری عزتوں کو لوٹ رہا ہے انگریز جو تیرے قرآن کو جلانے کی بات کرتا ہے تیرے نوجوانوں کو ابو غریب جیل اور دوان تالابوں گئے جیل کے اندر پیشاب پینے پر انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر پیشاب ان کے سامنے ان کے منہ پر ڈالا جاتا ہے ان کے منہ کو جو ہے جوتوں سے بوٹوں سے روندا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کے قرآن پر ایک ایک پارٹی سیون چلایا جاتا ہے تجھے یہ چہرے پسند ہے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں خیبر کے موقع پر اور کندک کے موقع پر صحابہ کرام کے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے میرے آقا کی غربت میرے آقا کے فخر و پاکے اور تنگی کی یہ حالت ہو گئی اللہ کی قسم میں گواہ ہوں میں جھوٹ نہیں کہتا میں جھوٹ نہیں کہتا مجھے کوئی مڈل ملنے والا نہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے آقا کے در پر آ جا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں تیرا تیرا ہمدرد ہوں ہوں میں محسن تو میرے محبوب کا امت ہے تو میرے محبوب کا غلام ہے تو قرآن کا پڑھنے والا ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے والا ہے تو نبی پر درود بھیجنے والا ہے تو سور کی اولاد نہیں ہے تو کتوں کی نسل نہیں ہے تو ہچرا تو نہیں ہے تو جانور ہوتا میں تجھے چھوڑ دیتا تو اگر حیوان ہوتا میں تجھے چھوڑ دیتا میرے محبوب نے تیرے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے میرے محبوب نے تیرے لیے راتوں کو جگہ ہے میرے محبوب نے تیرے لیے اپنی بیٹی زینب کی قربانی دی ہے میرے محبوب نے تیرے لیے اپنے ازوا متحرات کی قربانی دی ہے میرے محبوب نے تیرے لیے اپنے نوازوں کی قربانی دی ہے میرے محبوب نے تیرے لیے اس دنیا کی قربانی دے دی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرواتی ہے رات میں آخا سجدے کے حالت میں تھے اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا فرماتی ہے لگ رہا تھا اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے لیکن میں اپنے ہاتھ کو آخا کے پیر کے پنجوں کے قریب لے کر گئی تو جو مرا ہوا انسان ہوتا ہے جسم میں گرمی ہوتی ہے وہ دیکھ کر میں نے محسوس کر لیا کہ آخا با حیات ہے اگر حیات ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں فرماتی ہے امی جان کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے تجھے داڑھی بڑھا کر کیا ملتا ہے میری امی تجھے نماز چھوڑ کر کیا ملتا ہے تجھے ٹی وی دیکھ کر کیا ملتا ہے میرے محبوب کو گالیاں دے کر کیا ملتا ہے تجھے سنت کے جنازے نکال کر کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے گھر کو میں راحت گھر کر نہ میرے محبوب کے دل کو دکا اللہ کی طرف سے تباہی اللہ کی طرف سے بربادی آ جائے گی اللہ وہ عذاب دے گا وہ عذاب دے گا میرے اللہ کی قسم سور کے پاخانے کا کیڑا کچھ سے بہتر ہو جائے گا کتے کے پاخانے کا کیڑا کچھ سے بہتر ہو جائے گا نہ میرے محبوب کے دل کو نہ جھکا میرے محبوب کے دل کو نہ جھکا وہ تیرے لیے تڑپا کرتے تھے امی جان فرماتی ہے میں اپنے کام کو آخا کے سجدے کی جگہ قریب لے کر گئی آپ دعا فرما رہے تھے ربی حملی امتی ربی حملی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ و کرم کا کرنا کرتا ربر کے موقع خیبر کے موقع پر جب بھوک اور پیاس اور اجلاس ستانے لگی بیان کرتے ہیں شاید آپ نے کسی عالم سے سنا ہو نہ سنا ہو لیکن ہم نے جس سے سنا ہے آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس سے زیادہ اس قطب عالم پر ہمارا اعتبار ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے بیج ختم ہو گئے پتے ختم ہو گئے اونٹ جو مینگنیاں ڈالتا ہے فضلہ ڈالتا ہے اللہ کے بخب الفیہ ساخی اللہ نے میں پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے اللہ نے آقا کے اوپر نازل فرمائی اللہ نے حوض کا آپ کو مالک بنایا اللہ نے آپ کو الحمد کا جھنڈا دیا اللہ نے آپ کو مقام محبوب دیا مقام محبوب آسمانوں کے اوپر جنتیں آٹھ آٹھ جنتوں کے اوپر اللہ کا عرش اللہ کے عرش کے سامنے آقا کا مقام محبوب اتنا سب کچھ مالک امام الانبیاء امام الانبیاء میرا اور آپ کا آخا میرا اور آپ کا محسن روایت کے اندر آتا ہے کہ اس اونٹنی کے فضلے کو اونٹنی کی گندگی کو پانی کے اندر ڈال کر رات کو ڈال دیا کرتے تھے جب گندگی نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی تو اس کے جو طاقت کا پانی اوپر آیا کرتا تھا امام بابلہ اس کو دے کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا کرتے تھے آج تو اپنی ماں کو بھوکا برداشت کر سکتا ہے اپنی اولاد کو بھوکا برداشت کر سکتا ہے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ بھوکا برداشت کر سکتا ہے ذرا سر میں درد ہوا بچل گیا میرے آخا کا درد تجھے نہیں معلوم ہوتا آخا نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ رتوائی نہیں فیس نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے گویا جو نماز کو چھوڑتا ہے سلاخ کو اس نے آگ کے اندر گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد اس گرم سلاخ کو میرے آنکھوں کے اندر ڈال دیا بے نمازی کتے میرے محبوب کی آنکھوں کو زخمی کرنے سے تجھے کیا ملتا ہے داڑھی بڈے میرے آخا کے چہرے پر چھوٹنے سے کیا ملتا ہے بے پردہ عورت تجھ سے رنڈی بہتر تجھ سے گلی کا کتا اور سور بد بہتر کہ آقا نے تیرے لیے وہ مقامات دیے وہ درجات دیے آج تو نے آقا کے احسانات کو بھلا دیا تو کوئی اور ہوتا میں تجھے چھوڑ دیتا نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور تو قرآن شریف پڑھنے والا ہے تو مرنے کے بعد جنازہ مسجد سے لینے والا ہے موتا کے بعد ہمارے قبرستانوں کے اندر دفن ہونے والا ہے نہ تجھے کعبے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تیری ماں کے عزمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بار لے میری بات آج کی رات تیری رات آخری ہوگی گنا ہوگی آج کی رات تیری زنا کی آخری رات ہوگی آج کی رات تیری شراب پینے کی آخری رات ہوگی آج کی رات میری ماں تیری بے پردگی کی آخری رات ہوگی آج کی رات تمہارے گھروں میں تین چلنے کی آخری رات ہوگی انس دن مالک رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں ایک زمانہ آئے گا گھروں کے اندر ناچ گانا ہوگا لوگ لہو لہید کے اندر مشغول ہوں گے ناچ گانا دیکھیں گے اور صبح میں جب اٹھیں گے اللہ ان کے چہرے کتے اور سور اور بندروں کے چہرے بنا دے گا آج کیا یہ کتے اور سور اور بندر کے خسرتوں کے مسلمان نہیں ہیں مسلمان اللہ کے لیے سدھر جا مسلمان اللہ کے لیے دین کے راستے پر آ جا مسلمان نماز پڑھنے والا بن جا میری ماں بہن پردہ کرنے والی بن جا قرآن پڑھنے والی بن جا دیکھ اگر کوئی فخر و پاخا ستائے ہوں گے دنیا کے لوگ بیان کی طرف بھاگتے ہوں گے اللہ نے ہمیں سورہ باقیہ دیا ہے سورہ باقیہ جس گھر کے اندر پڑا جاتا ہے اس گھر کے اندر فخر و پاخا نہیں آتا اگر کسی کو قرض ستا ہے ہوں گے دنیا کے لوگ جو بینک کا لون لینے کے لیے جاتے ہوں گے لیکن اللہ نے ہمیں سورہ کہف دیا ہے حدیث پاک میں فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑتا ہے پہاڑوں جیسا قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہوں گے اگر کسی کو اپنے جان کا اپنے مال کا اپنی اولاد کا اپنے کھیتوں کا اپنے گاڑیوں کا بیمہ کرانا ہوگا وہ جاتا ہوگا یہ نئی سی پالیسی کرانے کے لیے لیکن حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اگر دن کے شروع میں فجر کی دو رکعت کوئی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا محافظ اور نگہ بن جاتا ہے مسلمانوں کیوں بھائی خوش ہوتے ہو اے داڑی مڈے اے بے نمازی اے بے پردہ عورت اے سو کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے اے حرام کھا کر جہنم کا لہو اور پیٹ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے والے بس کر بس کر تو آخا کا غلام ہے تجھ میں کوئی باز ہے تجھ میں کوئی معاوض ہے اور تجھ میں کوئی خالد ولید ہے تجھ میں کوئی صدیق ہے تجھ میں کوئی فاروق قدائب ہے تجھ میں وہ ہے جو عثمان کے حیا رکھنے والا ہے تجھ میں وہ بیٹیاں ہیں جو سفیا کی کسرت رکھنے والی عائشہ اور سمیا کی حیا رکھنے والی اٹھ جا اٹھ جا مسلمان اٹھ جا تیرے سوئے ہوئے کو اس یہودی کتے نے اس فرون نے اس دجال نے تجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہے بیٹی میری امت کی بہن مری ہوئی نہیں ہے سوئی ہوئی ہے یہ کروٹ لے لیں گے یہ کروٹ لے لیں گے بدر کی تاریخ زندہ ہو جائے گی یہ کروٹ لے لیں گے رضبئے ہند کی تاریخ زندہ ہو جائے گی یہ کروٹ لے لیں گے بعض اور باویس کی تاریخ زندہ ہو جائے گی اٹھ جا اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا تجھ میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اٹھ جا تجھ میں کوئی ٹیپو سلطان ہے اٹھ جا میری اما اٹھ جا میری بہن تجھ میں کوئی رابعہ بشریہ ہے کوئی تحاوی شریف لکھنے والی ہے کوئی امام بخاری کی ماں ہے کوئی آزادیری کی ماں ہے تجھے کسی کتے نے اچھک لیا ہے تجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے تجھے کسی نے راہ راستے سے بھٹکا دیا ہے آجا اے کابے کے محافظ آجا زمزم تیرا ہے آجا حضرت تیرا ہے آجا حتیم تیرا ہے آجا صفا مروا تیرا ہے آجا مینا مزدلفہ تیرا ہے آجا اللہ کا حرم تیرا ہے آجا عرفات تیرا ہے آجا نبی کا روزہ تیرا ہے آجا گمبد خزرہ تیرا ہے آجا ریاض الجنہ تیرا ہے آجا جنت البقی تیری ہے آجا مدینے کی مٹی تیری ہے آجا حبیب الانبیاء حبیب کبریا امام المبیا خاتم المبیا تیرا ہے آجا اللہ کا عرض تجھے سایہ دینے کے لیے بے قرار ہے آجا حوض کوسل کے جام تیرے لیے ہیں آجا جنت کی ہورے تجھے دلہا بنانے کے لیے لیے بے قرار ہیں تو کیوں مایوس ہو کر اس وائٹ ہاؤس سے اس وائٹ ہاؤس سے اس لال قلعے سے اس پارلیمنٹ ہاؤس کی جھوٹی عمارت سے دھوکے میں لگا ہوا ہے اللہ کا کھاوا ہمارے پاس ہے نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے قرآن ہمارے پاس ہے حدیث ہمارے پاس ہے دنیا والوں تمہیں لال قلعہ مبارک تمہیں وائٹ ہاؤس مبارک تمہیں زمین آسمان کے خزانے مبارک ہمیں خلو اللہ کا سورہ مبارک ہمیں نبی پر درود بھیجنا مبارک ہمیں یہ نبی کی سنت مبارک ہمیں یہ ٹوپی مبارک ہمیں یہ عوامہ مبارک ہمیں ماں کا تقدس مبارک ہمیں باپ کا اکرام مبارک ہمیں بخاری کی روایتیں مبارک اٹھ جا کعبہ کے محافظ اٹھ جا دیکھ کعبہ سے صدا نکل رہی ہے جا دیکھ گمبد قدرہ سے آوازیں آ رہی ہیں آ جا آ جا آ جا کہاں تک تو جائے گا تو کروٹ لیا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے اور دنیا تجھے مری ہوئی سمجھ کر ہمارے بھائیوں کے خون کے ساتھ ہمارے بہنوں کے آبرو کے ساتھ فلسطین کے اندر عراق کے اندر افغانستان کے اندر لیبیا کے اندر سوڈان کے اندر الجدائر کے اندر اور ہندوستان کے چپے چپے میں کشمیر کے اندر ہمارے خون کی جو ہے ہولی کھیلی جا رہی ہے اٹھ جا تو جب جائے گا تو تیرے جگنے سے عالم سمجھ جائے گا اٹھ جا تو جب جائے گا جنگل کے درندے درندگی سے توبہ کر چکے تھے اٹھ جا کیا تھی وہ وقت نہیں دکھایا تھا کہ ڈوبتے سورج کو اپنی دعاؤں سے تو نے روکا تھا اٹھ جا کہ تو نے سمندر میں دجلا کے اندر گھوڑے دوڑائے تھے یہ یہودی عیسائی اسلام مسلمان دشمن کو اپنی دعا کے ہتھیار سے اپنے وضو کے ہتھیار سے اپنے اللہ کو منوانے کے ہتھیار سے اللہ کو راضی کرنے کے ہتھیار سے کیا تو ان دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا اٹھ جا تیری سینے سے نکلی ہوئی ایک اتقی دعوت المظلوم آقا نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو کہ وہ ظالم کو تباہ کر کے رکھ دے گی برباد کر کے رکھ دے گی تیری آہ نکلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا میرے اللہ کی قسم مسلمان مسلمان آج تو نماز کا وعدہ کر لے آج تو داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لے آپ دین پر چلنے کا وعدہ کر لے کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ پیغام لائے گا کہ کامیابی تیری یقینی ہے انا فتح فتح وینا نسر اللہ و فتح کریم آبرو ان تنسر اللہ ان کم اللہ سب بھی یثبت اقدامکم کم ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے داڑھی رکھیں گے نا عورتوں کو دین پر چلائیں گے پردے میں رکھیں گے اور یہ یہودی ایجنٹ جو گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے اللہ کی قسم یہ تباہ برباد کر کے دے گا کچھ فائدہ نہیں کچھ فائدہ نہیں یہ بے شرمی کا آنا یہ بے حیائی کا دادی بیٹھی ہوئی ہے نانی بیٹھی ہوئی ہے نواسی بیٹھی ہوئی ہے پوتری بیٹی ہوئی ہے وہاں ولن کسی کے آبرو کو ڈھونڈ رہا ہے کسی کی عزت کو لوٹ رہا ہے نہ بابا نہ نانا ہم بے شرمی کے کام نہ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیں گے رحمتیں نکل جائیں گی یہ آئیں گے گھر سے نماز نکل جائے گی یہ آئے گی بے حیائی گھر سے میاں بیوی کی محبت نکل جائے گی مسلمان جب جا مسلمان بیدار ہو جا تجھے آج عالم کو تیری ضرورت ہے نوجوان امت کی بیٹی آج ضرورت ہے بڑے مبارک باپ کے مستحق ہیں جلسے کے منتظمین ہم نے سنا کہ بارہ کہا بڑے بڑے اکابرین کو حضرت مولانا اسلام الحق صاحب کو اور خاری احمد علی صاحب انہوں نے بڑے بڑے اکابرین کے نام لیے الحمد دیکھو مسلمانوں علماء سے جب تک دامن وابستہ رکھو گے انشاءاللہ کامیابی رہے گی اور جس دن لکھ کر رکھ لو کہ علماء کی پگڑیوں سے کھیلو گے مدارس کا کھٹا کرو گے ان علماء کی بے عزتی کرو گے میری اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس سانگلی کی سرزمین پر خدا کا عذاب نہ آئے تو پھر کہنا اللہ کا امن اللہ کی طرف سے آفیت کے فیصلے یہ بیچارے جو مدرسے چلا رہے ان کے سب زنا کرتے ہو اللہ کا عذاب آسمان دنیا تک آتا ہے تم رشوت لیتے ہو اللہ کا عذاب آتا ہے تم سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرتے ہو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ مدرسے چلانے والے ننے منے یتیم اور بے سہارا بچوں کو جب رات کے ساڑھے تین چار بجے کڑاکی کی سردی میں زانی شرابی ہرابی جب جو ہے غفلت کی نیند کے اندر سوتے ہیں اور یہ اٹھتا ہے معصوم بچہ اور اٹھ کر جب وضو کرتا ہے اور کلام پاک کو کھولتا ہے السلام زال کل کتاب نارے ببی جب پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے جس سرزمین کے اندر یہ معصوم بچہ میرا کلام پڑھ کر میری تعریف کرے اور پھر اس سرزمین کے اندر عذاب بھیجو یہ ناممکن ہے تم بچے ہوئے ہو ان بچوں کے سب کے ان علماء کے صدقے میں ان کے رات کے رونے کے صدقے میں بہت بہت مبارکبادی کے مستحق بہت دلی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بجائے علماء کرام کی آمد کا سلسلہ اور ان کی رحمت برکتیں اس سرزمین پر تا قیامت جو ہے برستی رہیں اللہ تعالیٰ ان کے انواروں کا برکات سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے حضرات کچھ چیزیں میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ کوئی بزنس کی نیت سے نہیں بلکہ امت کی ضرورت ہے ایک چیز یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں گھروں کے اندر تعویذ بندش پتھر لگا ہوا لیمو لگا ہوا یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں حضرت ابو دجانا ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے اندر شیطان آ کر تکلیف دیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھا اس کو حدیث کے اندر ہرز ابو دجانا کہتے ہیں حضرت ابو دجانا کا جو وہ پروانہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کائنات میں آپ کی تعویذ سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں الحمدللہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس تعویذ کو رکھ کر سارے بندشوں کو نکال دینا ہے پتھر کو نکال دینا ہے ناریل کو نکال دینا ہے اور توہروں کو نکال دینا ہے بس آخا کی تعویذ کے بعد جب وضو آیا تیمم چلا گیا سورج آیا ستارے چھپ گئے آخا کی تعویذ آئی ختم ہو گئے تو آخا کی یہ تعویذ ہے ہم نے یہاں لایا ہے وہ دوست احباب شاید اس کو فروخت کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھے اچھے ان کو بالو نہیں ہے اور وقت نہیں کہ ساری کتاب پڑھ سکیں ایک کمرے میں پیدائش سے لے کر وفات تک سارے حالات کتنے آپ غزوات کو گئے کتنی بیویا کی کتنی اولاد تھی کیا کیا ایک نقشے کے اندر یہ بچوں پر اس کی نگاہ پڑتی رہے گی اور تیسری چیز یہ ہے کچھ باطل فرقے ہمیں کہتے ہیں تم محمدی نماز نہیں پڑھتے ہو حنفی نماز پڑھتے ہو یہ فتنہ پورے عالم کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے لیے کچھ جو ہے توبرے ہیں کہ ہم جو ہے امام کے پیچھے آمین کیوں آہستہ کہتے ہیں کرا کیوں نہیں کرتے بیس رکعت کراگی کیوں حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے ہماری نگاہ آج ان پر پڑے گی کل کوئی اسے اچک نہیں لے گا وہ کہے گا نہ بابا ہم تو حدیث برسوں سے دیکھتے آئے ہیں ہمیں تمہیں گمراہ نہ کرو اور جو پانچویں چیز ہے ہمارے جو بیانات پورے انڈیا کے اندر ایک پیغام ایک درد ایک گھٹن لے کر ہم جاتے ہیں اور وہ امت کے سامنے رکھتے ہیں وہ بیانوں کی سیڑھی اور جمعہ کے بیانات کی سیڑھی بالکل حالت حاضرہ پر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ ہوا ورلڈ کپ ہوا ہندوستان پاکستان کا سیمی فائنل جو بھی ہو انشاءاللہ اس کا قرآن عزیز کی جواب روشنی میں جواب ہمارے بیانات کے اندر مل جاتا ہے لوگ اس امید کے ساتھ ہمارے یہاں بیانوں میں آتے ہیں وہ بیانات کی سیڑھی ہیں یہ ہمارے جو ہے خبا مجید کے امام صاحب اور ہمارے جو منتظمین جو ہمیں لینے کے لیے آئے علماء کرام الحمد بڑا مخلصانہ ان کا رویہ تھا اللہ تعالیٰ ان کی سعادت سے ان کو مالا مال فرمائے اور ان کی آپ خود خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے جب بیان شروع ہونے والا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ اگر ان بستی والوں میں یا مجھ میں کوئی مجرم ہے قصوروار ہے گنہدار ہے تو اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہمیں محروم نہ کرنا لیکن آج کا یہ بیان ہو گیا اپنی منزل کے آخری انتہا تک پہنچ گئے اور دعا کے قریب ہم چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا اگر ہم مجرم ہوتے منحوس ہوتے اللہ برسات دے کر اس مجلس کو تحس نحس کر دے گا لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہنے کا بھی سننے کا بھی جس اللہ نے ہمیں کہنے سننے کا موقع دیا وہ قبولیت کا بھی موقع دے دے گا اس لیے سچی توبہ کر لو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہماری نشست کو بے پناہ قبول کروائے آمین واقع الحمد للہ دو اعلانات ہیں ایک اعلان یہ ہے کہ والے دن سے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا نظام بنایا گیا ہے نماز کے بعد کھانے کے لیے پہنچے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ